حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمانے کے لیے بلا اجازت نہ لے کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی اس کے کمرے میں آ کر اس کے غلہ محفوظ رکھنے کی جگہ کا دروازہ توڑے اور غلہ نکال کر لے جائے لوگوں کے جانوروں کے تھنوں میں ان مالکوں کی خوراک محفوظ ہوتی ہے اس لیے کوئی آدمی کسی شخص کا جانور اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو دو